الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وبعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الصلاة والذي حق ما قال لهم وكلنا لك عبد لا مال لما عشيت ولا تؤتي لما أمرت ولا ينفع الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين اصلو برحدا دینی لکھو دین کل تہ ملا ہوں سال مانا آئی میم کلاسا ہی ملا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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله باليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همنات الشياطين وأعوذ بك رب أن يكبرون <clears throat> حمد و صدا اللہ کرتے اللہ شریک کے لیے صلاح السلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدم کے ناتے پر حمد و صلاح و السلام کے بعد بات ہو رہی تھی مسجد کی اہمیت اور اس کے و منصبے کی اور بات پہنچی تھی اس کی تعمیر تک اور بتایا تھا کہ اس کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے ایک اس کی عمارت کھڑی کرنا بلڈنگ بنانا اور اس کی دیواریں کھڑی کرنا ظاہری تعمیر اور اس کی دوسری تعمیر اس کی باطنی اور روحانی تعمیر ہے کہ اسے آباد کرنا اور جس مقصد کے لیے یہ بات کھڑی کی جاتی ہے اس مقصد کو بروئے کام لانے کے لیے محنت کریں اللہ کمر حاکمین نے اس کی تعمیر کرنے والوں اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ مشرقوں کا کام نہیں ہے اہل ایمان کا مشغلہ ہے مشرقوں کو نہ حق ہے مسجد آباد کرنے کا اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ ہے بلائی کا حبی تبدی نال ہوں پسند ہوں خالد ہوں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا ہے کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر مشرق اگر ہزاروں مسئلے بھی بنا لے گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور ان آیتوں کا پس منظر ان کا شان نور بھی کچھ اسی طرح ہے جیسا کہ خدایتیں ہی بتا رہی ہیں کہ مشرقی نے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا مقدس گھر ہے ہم اس کے متولی ہیں ہم اس کے مالک ہیں ہم اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور ہم اس کو آباد کرتے ہیں اور انتظام اس کا ہمارے ہاتھ میں ہے باہر سے جو دنیا آتی ہے اس کے لیے ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں ان کی مہمان بازی بھی کرتے ہیں اور یہ فقیر مسلمان ہیں ان کے پلے کیا ہے پیسہ نہ پائی ان کو تو کھانے کو روٹی نہیں ملتی اللہ رب العزت کے گھر کی تولیت جس کے ہاتھ میں ہے اس گھر کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے درجے کے لوگ ہیں بڑا مقام ہے ان کا اور یہ جو خود بھی کچھ نہیں کھا سکتے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کھلا سکتے ان کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط تصور کی تصحیح فرمائی اور بتایا کہ تمہاری غلطی ہے مسجدیں دو طرح سے آباد کی جاتی ہے ایک اس کی ظاہری آبادی ہے اس کی دیواریں کھڑی کرنا اس کا مکان بنانا اور دوسرا اس کی باطنی آبادی ہے یہ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ کرنا پہلی آبادی کا بھی بڑا مقام مرتبہ ہے جیسا کہ زمین بات ہوئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لیا دو طرح پیسے دے کر اور جسمانی طور پر آدر احسرات اسلام نے دونوں کام کیے پوچھا کہ جہاں اردو نے چکر لگایا ہے یہ جگہ کس کی ہے فلاح کس کا ہے بتایا گیا کہ فلاں قبیلے کے فلاں یتیم بچوں کا بلاک ہے حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ بتایا نہیں کتنے پیسوں میں بیچتے ہیں محسوس نہ کرنا ہم تو پانچ سو گھروں کا ایک محلہ ہو اور سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں کی اپنی اپنی دکانیں اور اپنے اپنے کام کاج اور اپنے اپنے کارخانے ہوں پانچ مرلے کی مسجد آنے کے لیے کشمور اٹھا کے چندہ مانگنے ہونے چلے جاتے ہیں یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج ہجت کر کے مدینے میں پہلے دن پہنچے کیا حالت ہوتی ہے ان مہاجروں کی ہجت کرنے والوں کے پتے کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بیٹو ان کے کیا پیسے لوگ ان کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے ہے دے دیا آپ کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی شریر کا رسو کر دیا آپ علیہ السلام وسلامی نے ہٹایا نہیں اور تمہیں بیٹی کی جتنی خواہش ہے محمد رسول اللہ کو اس سے ہزار دے تم اللہ کی مسجد کے لیے اللہ کے گھر کے لیے اراد دے سکتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے اور وہ کسی چیز سے کہا کہ میرے حساب سے ان کو پیسے دو مت نہیں لے اللہ اللہ پہلے نہیں کا وہ مدینے میں آ کے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے اپنے دکھانے کی فکر نہیں ہے اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے اللہ رب العزت کے گھر کی فکر ہے سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بھی اپنے پاس سے خریدی اور پھر اس کی تعمیر شروع ہوئی تو جیسے باقی سے آتا ہے مزدوروں کی طرح گیارہ مٹی اٹھا رہے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کے رسول میں بھی علیہ السلام نے محنت کی اور جگہ حاصل کی اور تعمیر میں بھی حصہ لیا تو کوئی آدمی پیسے دے کر اس میں حصہ ڈالے وہی مسجد بنانے والا ہے جو اس کے گارے اور مٹی میں حصہ ڈالے وہ بھی تعمیر میں حصہ لینے والا ہے ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن رجسٹر نکالا جائے گا ایک کم سو رجسٹر ہوں گے ایک کم سو کتابیں ہوں گی اور ایک کتاب جگہ سے پھیلی ہوئی ہوگی جس میں انسان کے آماد لکھے ہوئے ہوں یقین نہیں آتا سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور اتنی بڑی بڑی کتابیں کہاں سے آئے ہیں لیکن انسان بہت کم علم ہے انسان کی معلومات کا دائرہ بڑا محدود ہے پروزگار ذرا ذرا جانتا ہے اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز بات نہیں ہے نہ آسمان میں نہ دندے تم نے تو دس روپئے دے دیے مسجد کے لیے سو روپیہ دے دیا مسجد کے لیے مجھے تو یاد ہی رہا ہفتے بعد کہ میں نے کچھ دیا تھا مولا کریم نے لکھ لیا ہے رشتوں کو حکم دے دیا ہے سرکار جاری لکھ دیا جائے اسے جاری کر دیا جائے جب تک وہ مسجد بنی رہے گی پچاس سال بھی بنی رہ سکتی ہے سو سال تک بھی بنی رہ سکتی ہے ہر نمازی کی نماز کے اندر اس کا حصہ ہے اور اس نمازی کی اس نے ماضی کے عدر و سوال میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اللہ رب العزت کے ہاں کمی نہیں ہے اللہ رائے نہیں ہوئے جسے چاہتا ہے حساب دیتا ہے اللہ ہوا تو نہیں شاہ ہو گی احساس اللہ ہوا تو نہیں شاہ ہوگی پہلے ایمان کا تو مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و سوال لینا چاہتے ہیں ہمارے اعمال چھوٹے ہیں تیرا اجر بڑا ہے ہمارے اعمال ہمارے یہاں کا معیار کمزور ہے تیرے حضرت السلام سلام کا معیار تو اللہ اور ہے اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں کم کے بدلے میں زیادہ چاہیے کمزور کے بدلے میں آلہ چاہیے ادرم کے بدلے میں اعلیٰ خاص چاہیے اور جو کچھ نہیں کیا جو کچھ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی بدلا چاہیے اللہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ویزی نہ ہوں کو انسدلے ہی اپنے فضل خاص سے بھی دے دیتا ہوں بندے میں کچھ کیا ہی نہیں ہوتا سوچا ہوتا ہے کاش کے میرے پاس پیسے ہو تو میں بھی مدد کروں میرے پاس پیسے ہو تو میں بھی یقینوں فکیلوں اور مسکینوں کی مدد کروں یا کچھ نہیں ہے سوچا ہی ہے بولا کہ میں اس کو بھی آپاس سرما دیتا ہے یہی منع ہے میں اپنے فضل خاص سے بھی ہے تو سوچتا بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے کتابیں تیار ہو رہی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جگہ کے حضور میں بھی حصہ ڈالا بلکہ جگہ حاصل کی اور پھر اس کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالا اور تعمیر کے بعد اس کی داخل تعمیر ہے کہ اس کی صفائی بھی ہوتی ہے جیسے بدقسمتی جی سے ہم سارے کے سارے حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے جو خاتون صاف کیا کرتے تھے مسجد ٹنکے کے چنا کرتی تھی رات کو بہت ہو گئی صحابہ کرام نے ضرور محسوس نہ کی کہ یہ کوئی معاشرے میں اس کا کوئی اونچا مقام تو ہے نہیں نبی صاحب اسلام کو بتانا کیا کیا تکلیف تو نہیں آ نبی اسلام کو پتہ چلا کہ نظر نہیں آ رہی تو خوف ہو گئی مجھے کیوں نہیں بتایا میں رات کو بچنا دی تھی آپ کو تکلیف نہیں دی نہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے محمد الرسول اللہ خود وہاں جا کے حاضر دی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بس نہیں اسی پر بس نہیں صرف حوصلہ اور سائی اور سبھیل ہی نہیں ہے ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار پہ سوگ لگا ہوا ہے کسی نے لاپرواہی سے پھینک دیا وہ جہاں جمع ہوا ہے خوش ہے نبی صاحب اسلام پریشان ہو گئے دیکھ کر غصہ کر دیا آپ کا رنگ بدل گیا اللہ کے گھر اللہ کے گھر اور اس کی یہ توہین امام الانبیاء سے برداشت نہیں ہوئی یہاں پر احساس اسلام نے کسی سے نہیں کہا امام امام الانبیاء نے فرمایا کہ کوئی جائے خوشبو لے کے آئے ایک دوڑا ہوا نوجوان گیا گھر سے خوشبو لایا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے رستے مبارک سے اس کو خود کے ساتھ کیا اور اپنے ہاتھ سے وہاں خوشبو لگائی یہ مسجد کا احترام اور یہ مسجد کا اہتمام اور یہ مسجد کی تعمیر اور یہ مسجد کی صفائی کا خیال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے ہیں ابراہیم مکان اللہ شہر میں تصری خادم مسجد کون ہے اللہ کے گھر کا اللہ کے سب سے اونچے سب سے بڑے سب سے حضیرت والے سب سے مقام والے گھر کا صفائی کرنے والا کون ہے مولا نے حکم دیا جد ہم دیا ہے امام لیے حضرت ابراہیم علیہ بیٹھی میرے گھر کو صاف صاف کر یہ صفائی یہ باقی بھی لوگوں کی ہوتی ہے ایک دا ہی گرواہ سے صاف کرنا ان کے صاف کرنا کوئی ایسی چیز ہو جو اچھی لگتی ہے اس سے صاف کرنا اور اس کو داخلی صفائی کہ یہاں شرک نہ ہو یہاں بنت کا انتخاب نہ ہو یہاں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ہو یہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ ہو یہاں سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو یہاں تعلیمات کے کے خلاف کوئی بات نہ ہو یہاں جو کہا جائے وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہو کسی کا ذاتی پیغام ہو یہ بھی صفائی کا حصہ ہے یہ صفائی پہلی صفائی سے بھی لگا ہے بیت اللہ مکہ فٹا ہوا مکہ فٹا ہوا حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خود اپنی کھونڈی اور اپنی چھڑی لے کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور سب سے بدترین اجازت سے بیت اللہ کو امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے پاک کی ایک ایک کر کے وہ توڑ رہے تھے مار رہے تھے ان کو گرا رہے تھے اللہ کی غلطی صفائی کی صفائی بھی تعمیر کا حصہ ہے اور صفائی بھی دو طرح سے ایک ظاہری صفائی کہ یہاں و غبار میں ہو یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مسجد کے سائے میں شان اور ایک بات نہیں صفائی اور یہ صفائی کا حصہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لسن اور پیاز کھایا ہوا ہو جس نے مولی کھائی ہوئی ہو وہ ہماری اس مسلم میں نہ آئے ہماری مسلم میں نہ آ کرے منہ صاف کر کے جب بدو ختم ہو جائے اصل میں آیا کرے اس سے پہلے میں آیا کرے وجہ بھی بتا دی تھا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقدس گھر ہے یا اللہ رب العزت کے مقدس بندے مقرر بندے فرشتے بھی آتے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں جیسے تمہیں بدبو تنگ کرتی ہے ویسے فرشتوں کو بدبو تنگ کرتی ہے اس لیے فرشتوں کو ستایا نہ کر منہ صاف کر کے آیا کر تمہارے جمعے کے دن صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور نہا دھو کر اہل علم کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نہانا واجب ہے جمعے کے دن نہانا واجب ہے نہا کر مسجد میں آئے اور جو بہتر سے بہتر کپڑے ہو وہ پہن کر آئے اور اگر کسی کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے یہ مسجد کی صفائی کا حصہ ہے مسجد کی آبادی کا حصہ ہے مسجد کی تعبیر کا حصہ ہے مسجد کے ادب اور احترام کا حصہ ہے مسجد کے مقامی مسئلے کا تکانا ہے کہ اس کا دل کے اندر مقام ہو اس کی عزت ہو دل کے اندر اور دوسری تعمیر اس کی مانوی تعمیر ہے مانوی تعمیر اس کی کیا ہے رسی بوتن ادین اللہ ترفا میوز کر رسی حد بہو جو سب کہہ رہو سی ہا بالکل دوبے بل آسان رجال اللہ تلہی انتظار تم ولا بین ذکر اللہ بے قام الصلاة ویتا الزکاة جخافون یومن تتکلب فیہ القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب یا تعمیر اس کی یہ ہے کہ یہاں نمازیں پڑھی جائیں یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے یا قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یہاں دین سکھایا جائے یا دین سیکھا جائے یا اللہ رب العزت کا کلمہ اونچا کیا جائے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور یہاں آ کے سیکھا جائے یہاں سے پڑھا جائے یہاں سے سکون حاصل کیا جائے اور یہاں آ کے انسان مثالی انسان بن جائے اور یہ مثالی انسان بننے کی مشق گھنٹہ دو گھنٹے مسجد میں ہو جائے تو ممکن ہے کہ مشق انسان پر غالب آ جائے انسان چوبیس گھنٹے کے لیے درست ہو جائے یہ ایمان کی تعمیر میں تعمیر یا آنے والا انسان بدل جائے اور یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے انسان اپنی فطرت کو دباتا ہے مزے کرتا ہے اپنی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی دیکھتے ہو نا بہت ہی اوارا بہت ہی اوارا قسم کی آتنگ ہوتی ہے جو سر پیٹ بچا رکھ لیتی ہے کوئی پرواہ نہیں نہ نماز کی پرواہ ہے نہ پردے کی پرواہ ہے لیکن فطرت کے اندر جو دین ہے وہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہاں، اس کو بھی سر پیٹ بٹا رکھنے گے اذان کی آواز سن سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں سب نے سنا ہوا ہے حضرت محمد اللہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا ماں ما سلام علکہ بہن فنگار یہ شلوار ہو لنگی ہو پینٹ ہو کوئی بھی لباس جتنا سے نیچے جائے گا جہاں جہاں تک وہ جائے گا اتنا حصہ جہنمی حضرت محمد اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح صحیح صحیح بخاری کے الفاظ ہے ماں سلم کا بین فہو فنگار جو معیار امام الانبیاء نے مقرر کیا لباس پہننے کا شلوار پہننے کا جو معیار مقرر کیا وہاں سے نیچے جائے گی جہاں جہاں تک پہنچے گی اتنا احساس کیا مت کے دن جہنم میں جلا کے ساتھ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دھیان ہے ہمیں تو رسول اللہ کروں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے لوگ حجت قائم کرتے ہیں اپنے اوپر نوجوان آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کپڑے اوپر کھینچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیوں کھینچ رہے ہیں یہ فکر تقاضا کرتی ہے ان سے تقاضا کرتی ہے اس کا مطلب ان کو پتا ہے ان کو یقین بھی ہے ان کا ایمان بھی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے یہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسا نہ کرے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلواریں اوپر کر رہے ہوتے ہیں پینٹیں طے کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ان کی فطر کے اندر داخل ہے اور دین کا علم بھی ہے لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ واپس جاتے ہوئے کھینچتے سے نیچے کیوں کر رہے ہوتے کیا ان کا خیال ہے کہ مسجد کے لیے ہے کیا خیال ہے کہ مسجد میں لگا رہا دیکھ رہا ہے مسجد سے باہر ہونا نہیں دیکھ رہا یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے دین کی محبت دین پر عمل انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور یہ مسجد کے علم کا حصہ ہے اور یہ مسجد کی مانوی تعمیر ہے کہ یہاں وہی کچھ کیا جائے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اور جو اللہ رب العزت کا رسول چاہتا ہے تو مسجد کی مانوی تعمیر قرآن حکیم کے اس بیان کے مطابق ظاہری تعمیر سے زیادہ اہمیت یہ ہے میں کہتا ہوں یقین جاری انسان اپنی جیب سے جیا خرید کر دس مسئلے تعمیر کر دے نماز کی ایک رقب کے برابر نہیں ہو سکتی اجان تم سے کایات کر رہا ہے جی وہرچی بھر کئی بندے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم نے فلاں مسجد میں اتنے لاکھ دیے ہیں نماز رہ بھی جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے اور یہ مسجد کیا ہے مسجد کیا ہے اللہ تعمیر کر دیا جائے اللہ تعمیر کر دیا جائے حاجیوں میں پھلے کھلا دیے جائے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے ایمان بہت اونچا مقام ہے لا الہ الا اللہ کی بڑی قیمت ہے لا الہ الا اللہ کی بڑی قیمت ہے اللہ کی وحدانیت کا بڑا مقام ہے اللہ کی توحید کا بڑا مقام ہے زر سہمیت دور کر دیجیے جو بھی کر لو گے لا الہ الا اللہ کے برابر نہیں ہوگا اللہ پر ایمان کے برابر نہیں ہوگا اللہ کی الوحیت اور اس کی توحید کے برابر نہیں ہوگا نماز کے برابر نہیں ہو سکتا ہزاروں مسئلے ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر مقام رکھتی ہے حقیقت رکھتی ہے کوئی کسی کی جگہ نہیں ہوتی دس بار زکات دے دے ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی ہزاروں نمازیں بڑھتے رہے زکات رہ گئی ہے تو اس کے برابر نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے دین پورا آتا ہے پورا جاتا ہے کوئی چیز کسی دوسرے کے قائم مقام نہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ مسلوں کی باطنی تعمیر مسلوں کی مانوی تعمیر مسلوں کی روحانی تعمیر یہ جسمانی تعمیر اور ظاہری تعمیر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فقیروں یتیموں مسکینوں کا مقام اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے اگر تم دیوار نہیں کھڑی کر سکتے تو مسجد میں آ کے پڑھانا تو کر سکتے ہو مولا کے نزدیک جو مقام اس کا ہے وہی مقام اس کا ہے جس جیسے اور شخص کی عزت ہے ویسے ہی اس کی عزت ہے یہاں دین تو سکھا سکتے ہو یہاں دین تو سیکھ سکتے ہو اور راتوں کو اٹھ کر یہاں اللہ اللہ کو کر سکتے ہو جب ساری دنیا سوئی ہوئی میں کہتا ہوں حضرت محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق یہ تو ایسا عظیم الشان مقام ہے اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی تعلق کبھی ضائع نہیں ہوتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو انسان کے گناہ معاف کر جاتی ہیں ان میں آپ نے بتایا کہ شخص سے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا بیٹھنے کا ذکر ہے حدیث میں کچھ کرنے کا ذکر نہیں صرف بیٹھتا ہے ہمیں آج کے بھی گرا ہیں کچھ نہیں کرتا ویسے میں نہیں بیٹھے ویسے بیٹھا ہے اور تم سارے جانتے ہو ہمارے بچے کی آداب کا حصہ ہے کسی سے جتنی بھی ناراضگی ہو وہ گھر آ جائے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے گھر آنا ہی معافی مانگنا ہے چل کے گیا میرے دروازے پر بندہ کہتا ہے ہر کے جی دروازے پر چل کے چلا گیا اب تو کوئی کمی نہیں ہوگا جو اس کو معافی نہ دے رب العزت بل جلال کے گھر میں کوئی چل کے آ جائے یہی کر اللہ جی چل کے آ جائے ویسے ہی بیٹھا رہے نماز پڑھ لی ہے اب بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا پر میں اس کے بھی گنا معاف ہو رہی اور جو چل کر آ رہا ہے گھر سے اس کے ہر قدم کے درجے بلند ہو گئے ہیں جو قدم ٹکاتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے جو قدم اٹھاتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے کیا عزت کے مقامات ہیں اور ہمارے دل میں کیا یہی مقام ہے ان کا ہم نے اپنے دلوں کے اندر ان کا یہی مقام تعمیر کیا ہوا ہے اونچے گھر ہے اللہ کے جہاں بھی ہو وہ مقام اونچا ہوتا ہے دل میں آ جائے تو دل اونچا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں اللہ کے گھر کی عزت بن جائے مقام بن جائے تو انسان اونچا ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو کسی حوالے سے بھی اس کو کسی حوالے سے بھی گٹیا نگاہ سے نہ دیکھے ہمارے واسطے کے نیک دو لوگ بھی اس خطرے کا شکار یہ مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں گھروں میں درد کرانا پسند کرتے ہیں ہوٹلوں میں درد کرانا پسند کرتے ہیں شادی حالوں میں قرآن کی تعلیم پسند کرتے ہیں جہاں کل بگڑی بج رہی تھی آج اللہ کا قرآن سنایا گیا ہے اور یہ گھر جہاں کتار اندر کتار صبح شام رشتے اترتے ہیں یہاں آنے کو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ اپنی تحقیر ہے اللہ کے گھر کی تحقیر تو ہو ہی نہیں سکتی رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان کی ساری تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کی باطنی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے ان کی دیواریں اونچی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور یہاں آ کر اللہ اللہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے توفیق ہے اللہ بلّہ علیہ اس وقت الحمد لله الحمد للہ حمدا كثيرا تو مبارک فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصعر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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے بہت ہی اعلیٰ پائے کی صحیح ترین حدیث آپ نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے اور اس دن اللہ کے عرض کے سائے کے سوا کوئی شاید نہیں اور ان سے آپ نے ایک ایسا شخصی بیان کیا ورزل قلب ہوں محلہ کن دل میں ساد وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے کیا خوبصورت تعمیر حالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے اور بات روایات میں اس کی تصویر بھی ہے نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اگلی نماز تک اسے چنتا لگی رہتی ہے کہ کب دوسری نماز کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے اور مسجد میں جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دل کا مریض ہو اور اسے ڈاکٹر نے ایک دوائی دے رکھی ہو کہ فلاں فراہم وقت پر یہ دوائی کھانی ہے اور دوائی پانچ منٹ لیٹ ہو تو اس کو اس کا دل ڈوبنا شروع ہو جائے وہ سستی کرے گا دوائی کے اندر اگر سچ مچ کا ایمان ہے سچ مچ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا دل بچے میں لگ رہا ہے اور یوں ہی وقت آئے نماز کا ذرا لیٹ ہوا تو دل ڈوبنے لگے میں نے کچھ کرنا تھا رہ گیا میں نے کچھ کرنا تھا رہ گیا ہے مسجد کی طرف تاکہ وہ دل کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا اضافہ کیا جا سکے اس لیے میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے حیا الصلاح حیا الفلاح کوئی معمولی سی آواز نہیں ہے یہ رب العزت کا حکم ہے یہ کائنات کے بادشاہ کا حکم ہے یہ عظیم داد کی آواز ہے جس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں جس کی دی ہوئی زمین پر چلتے ہیں جس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہیں جس کی دی ہوئی غذا سے پیٹ بھرتے ہیں جس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں جس کے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں سے کام کاج کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہے اس کا حکم اپنے کانوں سے سن کر اس کے حکم کی آواز اپنے کانوں سے سن کر اس کے لیے دوڑ لینا چنتا نہ لگ جائے انسان کو تو سمجھے کہ انسان کا اللہ پر ایمان لانا اللہ رب العزت خراب سچا ایمان لانے کی توفیق فرمائے کوشش لنا ذنوبنا امر في امرنا وثبت بنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين تین اللهم اللهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اهدنا لأحسن الأخلاق لا لا يهدي لأحسنها إلا إلا أنت أنت واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ورجنا من الظلمات إلى النور الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب وجن سو سم مہمت نار کرنا و پوری نہ شاقری نکنی کا می پاد نل پوری وانصرنا على عدوك واج اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من البرد والجنون والزعام ومن سيء الاسقام اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا